براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفوں ان مشرکوں وقت ہے ابھی ظاہری وہ اعلان ہے جنہوں نال تونے معاہدوں کیو تھوں فسيحوا في الأرض أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن فری لہذا اے مشرکو تم چار مہینہ توڑی زمین میں ٹور پھر لیو تو یاد رکھو جی تم اللہ تعالیٰ نہ آجز نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ یقیناً کافرانہ ذلیل کرنا لو ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ نَلِيمٍ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفوں بڑا آجالہ تیڑے لوکہ ماں کھل اولانے کہ اللہ تعالیٰ مشرکاتے ہوئے دار ہیں تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہن بھی جے کدے تم توبہ کر لیں تاں وہ تھارا واسطہ مجھ بہتر ہے تو جے تم نہ منے تو یاد رکھو تم اللہ تعالیٰ نہ بے واس نہیں کر سکتا تو کافروں نہ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیو إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ور ان مشرکاں واسطے یہ حکم نہیں جن نال تونے معاہدہ کیو پھر انہاں نے تھارا نال کوئی کاٹو بادو نہیں کیو تے نہ تھارا مقابلہ میں کسے وہ اپرالو کیو انہاں وہ معاہدہ انہاں کی مٹھی بھی مدت توڑی پورا کرو بے شک اللہ تعالی پرہیزگاراں پسند کرے فَإِذَا سَلَخَ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل موصب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم پھر جس کڑی ادب والا مینا موکل جے پھر جت بھی لبے تم قتل کر دیو تو انہوں نہ پکڑ لیو تو اکرا تو ہر ایک موقع کی جگہ کی تاڑ میں بیسو تو جی وے توبہ کر لیں تو نماز پڑھن لگ جے اور زکات دین لگ جے پھر وہ رستو چھوڑ دیو بلا شبہ اللہ بخش نالو مجھ مہربان ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے جی کدی مشرق کوئے تھارا کو امن منگے تاں تم اسنا پناہ دے دیو ات تھوڑی جے وہ اللہ وہ پاک کلام سن لے پھر تم اسنا اس کی امن آلی جگہ بچا چھوڑو یہ حکم اس گلوں ہیں کیوں جے وہ ایسا لوگ ہیں جڑا جانتا نہیں كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب تم فہمست مشرقہ و کوئی معاہدوں اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کس طرح قائم رہ سکے سوائے انہاں لوکاں گئے جنہاں نے مسجد حرام گئے کولے تھارا نال معاہد ہو کیو بس جچر جی تھوڑی وے تھارا نال صدہ رہے اچر تھوڑی تم ہی انہاں نال صدہ رو بے شک اللہ تعالیٰ پریزگارانا پسند کرے کیف يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون تو مشرقہ نال کس طرح معاہدوں رہ سکیں حالانکہ جے کدے یہ تھارا بر غالب آ جائیں پھر تو یہ تھارا بارہ ماں نہ کسی رشتہ داری کو خیال کریں تو نہ کسی عید معاہدہ کو وہ زبانی گلنہ نال تو سرچاویں ور دل جنہ نے اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کو تھوڑو جو مل لے لیو ہے تو یہ لوکاں نا اس کا رستہ تے ڈکیں کنا پیڑا کام میں جڑا یہ کریں لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون اس مومن کا بارہ ماں یہ نہ تے رشتہ داری کو خیال کریں تے نہ کسے عہد معاہدہ کو تے یہی لوگ ادو بدن آ ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ورجے قدر یہ توبہ کر لیں تو نماز کا پابند ہو جائیں اور زکات دین لگ جائیں پھر تو یہ سارا دینی بھائی ہیں تو ہم جان آنا واسطے آہستہ نہ کھول کھول کے پیار کرو وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَقَعَنُوا فِي دِينِكُمْ تاں تم کفر گا انہا مقدمہ نال جہاد کرو انہا کی قسمہ ہو تک کچھ بھی اعتبار نہیں بس انہا نال جہاد کرو تاں جے یہ باز آجیں ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين تم اسا لوکاں نال کیوں نہیں جنگ کرتا جنہاں نے اپنی قسم پانی چھوڑی تو انہاں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا وطنوں کٹ دین وہ پکو ارادو کر لیو اور تھارا مقابلہ ماں انہوں نے آتے ہی پیلوی کی کیوں تم انہ سے ڈریں حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو مستحق ہے کہ تم اس سے ڈریں جے کر تم ایمان آلائیں قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين تم ان نال جنگ کرو اللہ تھارے ہاتھوں ان اور عذاب کر لے گو تو ان ذلیل کرے گو تو تم ان اور غالب کر دے گو تو ایمان آلنگا کال جا ٹھنڈا کر دے گو وَيُدْهِبْ غَيْضَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تو انہاں کا دلاں کی ساڑنا دور کر دیا گو تو اللہ تعالیٰ جس کی چاہے توبہ قبول فرما لیا تو اللہ تعالیٰ سب کو جان نالو حکمت آلو ہے أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون کیوں تم یا سوچیں کہ تم یوں ہی چھوڑ دیتا جائیں گا حالانکہ اجوں ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے نکھیڑیو ہی نہیں جنہوں نے تھارا بچوں جہاد کیو تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنہ نہ چھوڑ گئے کسے نامی دلی دوست نہیں بنائیو تو تم جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری خبر ہے ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك أعمالهم وفي النار هم مشرق اس کے لائق نہیں جب اللہ تعالیٰ کی مسیطہ ناباد کریں جبکہ وہ اب اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہ کا سارا عمل برباد ہو گیا تو وہ سدا دو رہیں گا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اللہ تعالیٰ کی مسیطہ نہ تو بس وہی لوگ آباد کر سکیں جیڑا اللہ تعالیٰ ور تو آخرت کا تہاڑا ور ایمان لیاویں تو نماز کی پابندی کریں تو زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے سوا کسی سے نہ ڈریں ایسا لوگوں کا بارہ مید ہے جی وے ہدایت اعلیٰ شامل ہو جائے گا المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين کیوں تو انہیں آجیاں نہ پانی پیالنوں مسجد حرام نہ آباد کرنو اس آدمی کے برابر کر لیو ہے جڑو اللہ تعالیٰ ور تو آخرت کا تیارہ ور ایمان لیاوے تو اللہ تعالیٰ کا رستہ میں جہاد کرے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ ظالم لوگ ہدایت نہیں دیتو الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون جڑا لوگ مان لے آیا تو انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کا رستہ ماں اپنا مال تو اپنی جان نال جہاد کیو وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا درجہ کا لوگ ہیں تو یہی لوگ پورا پورا کامیاب ہیں یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعیم مقیم انہوں نے رب خوشخبری دیا ہے اپنی طرفوں رحمت گی تو رضا مندی گی تو جنت کا اسلام باغا گی جنہ میں انہوں واسطے صدا رین علی نعمت پہیں گی خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم وہ انہوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گا اللہ تعالیٰ کو को بہت بڑو عجر है يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اے وہ لوگ کو جڑا ایمان لے آیا تم اپنا ماں باپ نہ تو اپنا پائیاں نہ دوست نہ بناو جے کدے وے ایمان کی جگہ ماں کفر نہ پسند کر لیں تو تھارے بچوں جڑو بھی انہوں نال دوستی رکھے گو پھر عیسیٰ لوگ کی ظالم ہے قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کہ جے تھارا باپ تے تھارا بچہ تے تھارا بھائی تے تھاری بیوی تے تھارو کمبو قبیلو تے تھارو کمایا وہ مال تے تھارو تھاری و تجارت جس کا بند ہو جان وہ تونا ڈر رہے تو وہ کر جنہوں تم پسند کریں یہ ساری چیز جی تونا اللہ تعالیٰ تو اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تو اس کا رستہ میں جہاد کرن تو زیادہ پیاری ہیں پھر تم اڈی کو ات توڑی جی اللہ تعالیٰ اپنے حکم لے آوے تو اللہ تعالیٰ نافرمان فرمان نے ہدایت نہیں دیتوں لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم یقین اللہ تعالیٰ نے ماں تھاری مدد فرمائی تو جنگے ہنین گئے تیارے جب تونا اپنی تعداد متی ہونور مان ہو گئے تھو پھر تونا وہ زیادہ ہونو کچھ بھی کم نہیں زمین اتنی کھلی ہون گئے باوجود تونا سوڑی لگن لگ پئی پھر تم کنڈ پھیر گئے نس پیا ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين اس بعد اللہ تعالی نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان آلاور اپنی طرف تسلی تے اطمینان نازل کیو تے فرشتہ کی وہ فوج نازل کی جیڑی تونا نہیں دسی تھی تے اس نے کافروں پر عذاب کر لیو تے کفر کرن آلان گی یہی سزا ہے ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء واللہ غفور رحیم پھر اس تو بعد اللہ تعالی جس نہ چاہے تو باغی توفیق نصیب فرما دے تو اللہ تعالی بڑو بخشن والو مجھ مہربان ہے یا ایوہ الذین آمنون المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم اے ایمان آلیو مشرک تے سروں ہی نہ پاکیں بس اس سال دے بعد وہ مسجد حرام کے نیڑے نہیں آنا لوڑیے تو جے تونا غریبی کو ڈر وے تو اللہ تعالیٰ تاونا ہی تونا اپنا فضل نال غنی کر دیا گو جے وہ چاوے گو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جان نالو حکمت آلو ہے قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي مسلمانو اہل کتاب بچوں جیڑا لوگ اللہ تعالیٰ ور تا آخرت کا تیارا ور ایمان نہیں رکھتا تو نہ اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرام کیوی چیزاں نہ حرام مننے تو نہ سچا دین نہ اپنو دین مننے تم انہاں نال جنگ کرو اس توڑی جے وہ مجبور ہو گئے اپنے ہتھیں جزیو دین لگ جائیں تو وہ ذلیل بن گئے وقالت اليهود عزير, عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون تو یہودیاں نے کیوں جے عزیر علیہ السلام اللہ کا پوت ہیں تو نصرانیاں نے کیوں جے مسیح علیہ السلام اللہ کا پوت ہیں یہ انہوں کا مونگی گالیں اصل میں یہ بھی انہوں نے کی ریس کر رہے ہیں جڑا انہوں تو پہنا کافر ہو جائیں خدا انہوں نے برباد کرے یہ کیاں بھلیاوا پھریں اتخذو أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما انہوں نے اللہ تعالیٰ چھوڑ گئے اپنا عالم تا اپنا درویش خدا بنا لیا ہے مریم علیہ السلام کا پوت مسیح علیہ السلام میں حالانکہ انہوں نے بس یو حکم دیتو تھو جے چھڑی اس ایک ایکلا اللہ کی عبادت کرو جس تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اس شرک سے پاک ہے جڑی یہ کریں يريدون أن أن يطفئوا نور الله الله بأفواههم ويأبى إلا يتم نوره ولو كره الكافرون یہ اللہ تعالیٰ کی لو اپنا منہ نال تھوک مار گئے بجانو چاہیں حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے منظور نہیں وہ تو اپنی لو نہ پوری کر گئی چھوڑا گو پمیں کافر کتنے ہی سڑیں هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وہ وہی تو ہیں جس نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت تے سچو دین دے گئے اس گل نو چلایا ہے تاں جے وہ اسنا سارا مذہباں پر غالب کر دے پویں مشرک کتنا ہی سڑے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم اے ایمان آلیو بلا شبہ اہل کتاب گا مجھ سارا عالم تے درویش لوکاں وہ مال نجائز طریقہ نال کھاتا رہے تے وے لوکاں اللہ کا رستہ تے ڈکتا رہے تے وے لوک جڑا سونا چاندی نہ خزانوں بنا کے رکھیں تو اس نہ اللہ تعالیٰ کا رستہ میں خرچ نہیں کرتا انہوں نے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیو یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون جس جڑا ہے وہ سونو چاندی جہنم کی اگ میں خوب تپایو جائے گا پھر اس نال انہاں دا متھا نا تے انہاں کی بکھیاں نا تے انہاں کی کنڈ نا دمیو جائے گا یہی ہے وہ خزانوں جڑو تو نے اپنا واسطے کٹھو کیو وہ تھو ان خزانہ بٹیل نو مزو چکھو ان عدت الشہور عند اللہ اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب یوم خلق السماوات والارض منها نوش حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة بے شک مینا کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بارہ مینہ ہے یا اس تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھی بھی ہے جس ہے اس نے زمین جس ہے اس نے اسمان تے زمین پیدا کیا بچو چار ادب کا مینہ ہے یوی صدو سدو دین ہے لہذا تم ان ماں اپنے اوپر ظلم نہ کرو تو تم سارا رل گئے مشرقہ نال جنگ کرو جس طرح وہ سارا رل گئے تھارا نال لڑائی کریں تو جان لیو یہ اللہ تعالیٰ پرہزگار کے نال ہے الإثم يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم واللہ لا يهدي القوم الكافرین بلا شبہ نسی یعنی مینا اگے پیچھے کرنا کفر ماں اور باتوں کرنو ہے اس نال کافر لوگ گمراہ کیا جائیں وہ ایک سال اس مہینہ مانا حلال سمجھ لیں تو دوجہ سال اس مہینہ نہ حرام سمجھ لیں تاں جے ادب آنا مہینہ کی جڑا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے گنتی پوری کر لیں پھر اسنا حلال بنا لیں جسنا اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئے ان واسطے ان کا کم چنگا کر کے دسے گیا ہیں تو اللہ تعالیٰ کافر لوکانا سدھو رستو نہیں دستو یا ایوہ الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا سبيل الله استاقلتم من من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا الدنيا الآخرة الآخرة فما متاع الحياة في إلا قليل اے ایمان نالیو کی ہو تر ہوگی جس ویلے کی ہو جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کا رستہ میں نکلو تا تم ترتی کے نال ہی لگ جے کیوں تم آخرت کا مقابلہ ماں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گیا ہیں دنیا کی زندگی کو سمان تو آخرت کا مقابلہ ماں مجھ ہی تھوڑو ہے إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا جب تم جہاد میں نہیں نگل سے وہ تمنا دردناک عذاب دے گو تو تھارا مقابلہ میں کسی قوم نہ لے آوے گو اور تم اس کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنا لو ہے تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم جے کدے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہوں کی اس ویلے مدد کی تھی جد وہ مکہ تو کافروں نے کڈیا تھا تو وہ دعاں بچوں دوجا تھا جس کڑی وہ دوئے کلام تھا تو جس ویلے وہ اپنا سنگی نہ فرما رہا تھا غم نہ کر بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے نال ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی طرفوں سکون تے اطمینان نازل کیو تے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے لشکران آل مدد کی جڑا تو نہیں دیکھیا تے اللہ تعالیٰ نے کافراں تھلے لا چھوڑی اللہ تعالیٰ گل اچھی رہی تے اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت ہے خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تم اللہ تعالیٰ کا رستہ ماں نگل پو پمیں اولاویں تب پمیں پاراویں اور اللہ تعالیٰ کا رستہ ماں اپنی جان تے اپنا مال نال جہاد کرو یوں ہی تھارا واسطے سر سے جے کر تم جانے لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ جے کچھ لو پینڈو بھی تھوڑو تاوے منافق بھی ضرور تھارے نال ہو جاتا ور انہوں نے یو پینڈو مچی لمو سیو گو تو ہون یہ اللہ کی قسم کر کر گئے کہیں گا کہ جے کدے ہونا کچھ بھی طاقت ہوتی تام ضرور تھارے نال نگل پیتا یہ اپنا آپ نہیں برباد کر رہے ہیں تو اللہ تعالی خوب جانے کہ یہ بالکل جھوٹا ہے عفا اللہ عنک أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين اے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نے معاف مع فرا چڑی انہوں نے اجازت کیوں دے دیتی دی جڑی جے سچا لوگ تھارے باندھے نہ آ جاتا تم جھوٹا نہ جان لیتا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين جڑا لوگ اللہ تعالیٰ تا آخرت کا تیارہ ور ایمان رکھیں وہ تھارا کو کدے بھی یہ اجازت نہیں منگتے جو وہ اپنا مال تے جان نال جہاد نہیں کریں تے اللہ تعالیٰ پریزگارانا خوب جانے انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون اجازت تے تھارا کولوں بس وہی لوگ منگیں جڑا اللہ تعالیٰ تا آخرت کا تیارا ور ایمان نہیں رکھتا تو انہاں کا دل شک میں پیاوائیں اور وہ اپنا شک میں پمل پوسا پمل پوسا کھاتا پھریں وَلَوْ أَرَى الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم وقيل اقعدوا مع القاعدين تو جیوے نگلنو چاہتا تو اس وقت سامان تیار کر کے رکھتا اور اللہ تعالی نہ پسند ہی نہیں آیا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ جے کدے وے تھارے نال نگلتا بھی تامی فساد تو سوا تھارے اندر کوئی بات ہو نہ کرتا تو تھارے بشکار فتنوں کا لنواتا ہے خوب دوڑ پاج کرتا تو تھارے بچ انہوں کا کنسول آنالا بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہوں ظالمانا خوب جانے ہیں لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون انہوں نے پہلا میں فتنہ کی لوڑ میں خوب کوشش کی تھی تو وہ تھارے خلاف پٹ سپٹی تدبیر کرتا رہے تھا اتھوڑی کے حق آگئے ہو تو اللہ تعالیٰ کو حکم غالب ہو گیا اور وہ سڑتا ہی رہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ تو انما کوئی کوئی اسو بھی ہے جڑو کہہ جے منت ہے اجازت ہی دے چھوڑو اور منت فتنہ میں نہ سٹو سنو فتنہ میں تے وہ پہ ہی گیا ہیں تے جہنم واقعی کافرانا کہہ لینا لی ہے ان تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے تھارے نال کئی چنگی گل پیش آ جائے تو وہ انہوں نے مجھ پیڑی لگے تو جے کدے تھارا کئی مصیبت آ جائے تو وہ کہیں لگ جائیں کہ چنگو گو ہم نے اپنو پہل ہم نے اپنو کام پہلے ہی ٹھیک کر لیو پھر خوشی نہ پھر خوشی ماں بڑیار کرتا واپس مڑ جائیں تم فرما دیو چھڑی وہی گل پیش آئے گی جیڑی اللہ تعالی نے مارا واسطے لکھی بھی ہے وہی مارو مالک ہے تو مومنانا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر پروسو لوڑی ہے قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم تم فرما دیو تم جس چیز کی مارا بارہ ماہ وہ دو چنگی چیزاں بچوں ایک ہو سکے تو ہم تھارا بارہ ماں اس کا یہ اللہ تعالیٰ تھارے اوپر عذاب کر لے یا تے خاص اپنی طرف یا مارے ہتھوں بس تم ہم ہی تھارے نال اڈیك لگا تنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين تم فرما دیو تم خوشی نال یا کڑ کڑ گئے جس را بھی خرچ کرو تھاری خیرات کدے قبول نہیں کی جاتے کیونکہ تم نافرمان لوگ ہیں وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا تو انہا وہ سب کو خیرات قبول نہ کرنے اس نے سوا اور کئی وجہ نہیں جی انہوں نے اللہ تعالیٰ نال تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال کیو کی اور یہ نماز تے بس الک نال ہی پڑھیں تے سب کو خیرات جد بھی کریں کڑ کڑ گئی کریں فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم انگا مال تو انگی الادور تجب نہ کرو اللہ تعالیٰ تے بس یہی چاہے کہ انہاں اس نال دنیا کی زندگی میں سزا دے تو انہاں وہ سا اس حال میں نکلے جی یہ کافری بھی وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ ولكنهم قوم يفرقون تو یہ اللہ تعالیٰ کی قسم کر کر گا کہ جی یہ تھارا بچوں حالانکہ یہ تھارا بچوں بالکل نہیں بلکہ اصل گل یہ ہے جی یہ بڑا ڈوکل لوگ ہیں لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون جے کدے انہاں نا کسے تھائی کئے بچا گی جگہ یا کئے کلام یا زمین میں کئے دوڑ لب جائے یہ رستہ توڑ گئے پٹھے پیرے اس دا دوڑ پوئے وَمِنْهُمْ مَنْ يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ان نبي کچھ بے بھی ہیں جڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کا بارہ ماہ تھارا بر الزام لامیں پھر جے انہوں نے اس بچوں دیتو جائیں تاں تے خوش ہو جائیں سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون افسوس کدے بھی اس پر راضی ہو جاتا جڑو انہوں نے اللہ تعالیٰ تھے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتو تھو اور کہتا کہ انہوں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپے امنا فضل نال کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنا فضل نال آنا اور دیا گو اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنا تو بس اللہ تعالیٰ ہی کی لوڑ ہے انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الذقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم بشك صدقاء تے غريبا غریباں تزقاة محتاجاں تے زکاة پر کم کرن آنا واسطے ہیں تو ان واسطے ہیں جنہ کی جاتی ہوئے تو سب کو ہو جائے غلاموں کی خلاصی ماں تو کرزوئیاں کا قرض کی ادائیگی ماں تو اللہ کا رستہ ماں تو مسافروں کی ضرورت ماں یہ سب کچھ اللہ کی طرف فرض ہے تو اللہ تعالیٰ خوب جان نالو حکمت نالو ہے النبي ويقولون هو أذن أذن قل خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم تو ان بچ کچھ بھی لوگ بھی ہیں جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تکلیف پچاویں تے کہیں جی یہ کننا گا مجھ اولائیں تم فرما دیو وہ تھاری بہتری واسطہ ہی سننا لائیں وہ اللہ تعالیٰ ور ایمان لیا میں تے مومنہ کی گل کو یقین کریں تے جیڑا تھارا بچو ایمان لیا ہے انہوں واسطہ تے نیش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 صدا ہی رہ گو یا بہت بڑی رسوائی ہے يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون منافق لوگ دریں جے مسلمان اور کا اسی صورت نہ نازل ہو جائے جڑی مسلمان آنا انہاں دلی رازاں دے واقف کر شوڑیں تم فرما دیو خوب مخول بناؤ اللہ تعالیٰ تا اس چیز نہ ضرور باندھے کرے وہ جس نے تم ڈریں ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون تجے تم انہاں نہ پوچھیں تا ضرور کہے گا ہم تے میں مستی کراں تے کھیڈاں تھا تم فرما دیو کیوں تم اللہ تعالیٰ کا اس کی آیتاں اور اس کا رسول نال مخول کریں لا تعتذروا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 بھر اور زیادہ مال تے علا دالا تھا پھر انہوں نے اپنا حصہ کو فائدہ چک لیو تو تونی بھی اپنا حصہ کو اس طرح فائدہ چک لیو جس طرح تھارا تھے پہلا نے اپنا حصہ کو فائدہ چکیو تھو تے تم میں اس طرح خرافات میں پہ گیا جس طرح وہ پہ گیا تھا یہی وے لوگ ہیں جن کا عمل دنیا تا آخرت میں برباد ہو گیا تو یہی لوگ کاٹا مرین آلائیں ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون کیوں انہاں انہاں لوکاں کی خبر نہیں پجی جڑا انہاں تے پہلا ہویا ہے حضرت نو علیہ السلام کی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 اور اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں یہی وہ لوگ جن اور اللہ تعالیٰ کو رحم جن اور اللہ تعالیٰ رحم کرے گو بے شک اللہ تعالی زبردست ایک مطالو ہے وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم اللہ تعالیٰ نے مومن تو مومن کارسلیاں نال کارسری واد کی جنت باغاں گاگو جنہ کا ایٹس نہر بغتی وینگی وہ صدا انہ میں رہیں گا تو اس نے وعدوں کیو وہ ہے صدا رہن عالم باغم سچا بنگلوں کو تو اللہ کی رضا ساری نعمتوں تو بد گئے وہی بڑی کامیابی ہے يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلو عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافرانال تا منافقانال جہاد کرو تا ور سختی کرو تا انہور ٹھکانو جہنم میں اور وہ مجھ پیڑی جگہ ہے يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير الله تعالی کی قسم کر گئے کہ یا انہیں کائے گل نہیں کہی حالانکہ انہوں نے یقیناً کفر کی گل کہی تھی تو انہوں نے اسلام تو بعد کفر کیو ہے تو انہوں نے اسی گل کو پکو ارادو کر لیو تھو جیڑی انہوں نے نصیب نہیں ہوئی تو انہوں نے بس اس سے گل کو بدلو لیو جے اللہ جے انہوں نے اللہ تعالی نے تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فضل نال مالدار کر چھوڑے ہوئے پھر بھی جے یہ توبہ کر لیں تا انہوں واسطے چنگی گا لیں تو جے یہ مو پھیری آئی رہیں گا تا اللہ تعالیٰ انہوں نے دنیا تے آخرت ماں دردناک عذاب دیا گو تو ساری دنیا ماں انہوں کو کوئی حمایتی تے مددگار نہیں ہو سیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ ولنكونن من الصالحين تو انما کچھ ایسا لوگ بھی ہیں جنہ نے اللہ تعالیٰ نال وعدو کیو تو کہ جے اللہ تعالیٰ نے ہونا اپنا فضل نال دیتو تا ہم ضرور صدق کو خیرات کرنگا تا ضرور نیک بن گرانگا فَلَمَّا فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون پھر جس ویلے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنا فضل نال عطا کیو تاں وہ کنجوسی کرن لگ پیا تے وہ اپنا وعدہ تے پھر گیا اور وہ ہیں ہی نمکر جان والا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون پھر اس کا نتیجہ ماں اللہ تعالیٰ نے انہوں کا دل ماں نفاق بسال شوڑیو جڑو اس تیارہ تھوڑی رہ گو جد یہ اس کی بارگاہ ماں حضر کیا جائیں گا کیوں جے انہوں نے اللہ تعالیٰ نال کیا وہ وعدہ کی خلاف ورزی کی تو اس وجہ تجھے وہ کوڑ مارے میں تھا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ کیوں؟ انہوں نے پتہ نہیں جی اللہ تعالیٰ غیب تے راز کی گل اور انہاں کا گوشا سب کو جانے تے اللہ تعالی غیب کی ساری گلاں نہ جان نال ہوئے الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ جیڑا لوگ دل کھول گئے خوشی نال صدق و خیرات کرن آلا مومنہ ور صدقہ خیرات کا بارہ ماں مینہ ماریں تے انہا مخلص مومنہ ور بھی جنہاں اپنی مزوری تو سوا خیرات وقت ہے کچھ نہیں سرتو پھر یہ انہاں مومنہ وہ مخول بناویں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 وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفسهم أنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون پچھے رہنا لا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اپنا پیچھے بیس رہن ور اپنا پیچھے بیسن ور خوش ہو گیا تو انہوں نے اللہ کا رستہ ماں اپنا مال تو اپنی جان نال جہاد کرنو پسند نہیں کیو تو وہ دوجہ نامی کہ گرمی میں نہ نگلو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو جہنم کی آگ مجھ زیادہ گرم ہے افسوس کدے یہ سمجھتا فَلْيَوْحَبُوا قَلِيلًا وَلْيَبْقُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين فالنبي صلى الله عليه وسلم جئتونا اللہ تعالى ان بچوں کسے جماعت در واپس لے آوے پھر وہ تھارا کولوں اللہ تعالیٰ کا رستہ میں جان گی اجازت منگے تو تم فرما دئیو تم کدے بھی مارے نال اللہ تعالیٰ کا رستہ میں نہیں جا سکتا تو نہ کدے میرے نال رل گئے کسی دشمن نال جنگ کر سکیں تم وہی ہیں جنہوں نے پہلی باری بیس رہنو پسند کیو تھو ان تم پچھے رہن آلا نال بیٹھا رہو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فإن بچو جڑو مر جائے تم کدے بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیو تو نہ اس کی قبر پر کھڑا ہوئیو بے شک انہوں نے اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال کفر کیو ہے تو بے مریا بھی اس سے حال ماں کہ بے نافرمان تھا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ تو نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم تم انہا مال تو ان کی الاد ور تجب نہ کریو اللہ تعالیٰ تو بس یہی چاہے ان کے ذریعے انہوں نے دنیا میں سزا دے تو ان سا بھی اس طرح نکلے کہ یہ کافری میں وَإِذَا نزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا درنا نكن مع القاعدين تو جس کڑی کئی صورت نازل کی جائیں کہ تم اللہ تعالیٰ ور ایمان لیاؤ نالے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال رڑ گئے جہاد کرو اس ویلے دولت مند لوگ تھارا کو اجازت منگن لگ تو کہیں جی ہی ہی رہن دیو کہ ہم على قلوبهم فهم لا يفقهون بہ خوش ہو گیا کہ پچھے رہن آلیاں نال کرم رہ جائیں تے انہاں دا دلاں در مہر لگ گئی ہے بس وہ کچھ سمجھتا نہیں الرسول آمنوا معه بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون ور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا لوگ انہاں نال ایمان لے آیا ہیں سارا نے اپنا مال تے جان نال جہاد کیو ہے تے انہی واسطے نیکی ہیں تے یہی لوگ پورا پورا کامیاب ہونا لائیں اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم اللہ تعالیٰ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 تو نہ ماندہ نہ ان لوگ جنہ نہ خرچ کرن جو کچھ نہیں سر تو حالانکہ اللہ تعالی تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال خیر خائی کاراں اس کچھ الزام نہیں تو اللہ تعالی بہت بخشن والو مجھ مہربان ہے ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون نہ انہاں لوگ کور کچھ بنائے جڑا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارا کوڑے سواریاں واسطے آیا تو تم نے فرمایا جے منہ کچھ نہیں لبتو جس پر تو سوار کراؤں پھر وہ واپس مڑ گیا تو انہاں کی اکھاں بچوں اس غم اتھروں ڈلتا جی تھا کہ انہاں نے خرچ کرن جگو کچھ نہیں سرتو إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون گناہ تے بس انہاں لوکاں ورے جڑا تھارے کولوں اجازت منگیں حالانکہ وہ مالدار ہیں یہ اس پر خوش ہو گیا ہیں جی کراوا پیچھے بیس رہن آلیاں ٹگیا رہے تو اللہ نے انہوں کا دل پر مور لا چھوڑی ہے بس وہ کچھ بھی نہیں جانتا صدق اللہ العظیم